یا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں نہیں ان کی مثال تو بس چار پاؤں کے جانوروں کی سی ہے بلکہ یہ ان سے زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں